www.attableek.com The Reviver of Iman بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد بزرگوں اور بھائی آج پندرہویں تراویح مکمل ہوئی سورہ نور کا بقیہ حصہ آج کی تراویح میں پڑھا گیا سورہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے نور کا ذکر بہت فرمایا ہے اس لیے اس صورت کا نام سورہ نور ہے اس سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی عفت اور پاک دامنی کے متعلق بیان فرمایا ہے اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ معاشرے کی عفت اور معاشرے کی پاک دامنی ہے ایسی تعلیمات اور ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ جس سے معاشرہ اور سماج پاک دامن بنتا ہے معاشرے سے بے حیائی فحاشی ختم ہوتی ہے اور ایک پاک دامن معاشرہ جو ہے تشکیل پاتا ہے ایسی تعلیمات اور ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ذکر فرمائی چنانچہ سورہ نور کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا اور بدکاری کی سزا کا بیان فرمایا ہے کہ زنا اور بدکاری میں قرآن کے اندر کیا سزا مقرر کی گئی ہے کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے اس کو رجم کرنے کا پتھروں سے سنسار کرنے کا پتھر مار مار کر کے مار ڈالنے کا حکم ہے اور کوئی غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کرے بدکاری کرے تو اس کے اوپر کوڑے برسائے جائیں گے اس سزا کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں زنا کرنے کی سزا بیان فرمائی اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ مرد پر یا کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا یہ بھی بہت برا ہے اور اس پر بھی اس صورت کے اندر سزا بیان کی گئی ہے تو دونوں طرف سے بدکاری کی سزا بھی بیان کی گئی اس سے منع کیا گیا اور کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگانا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سزا بیان فرمائی ہے اور اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو کو بھی بھی اور آپ کے برات صورت اندر ظاہر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر جہاد میں تھی غزوہ بن المستلق اس کا نام ہے اس سفر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی واپسی پر جو ہے کوئی بات پیش آ گئی تھی اس پر منافقین کو موقع مل گیا اور انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی ایک صحابی کے ساتھ منافقین نے اس کا پھر بہت چرچا ہوا اور پھر وہ پورا تفصیل واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ براعت کہ آپ بالکل پاک دامن ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز سے بالکل بری ہیں اس کا تفصیلی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا ہے تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ بھی بڑی سنگین اور خطرناک چیز ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ سزا جو ہے تجویز فرمائی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام عورت کے لیے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے کن کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے اس کی باقاعدہ تفصیل اور فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ بھائی فلاں فلاں لوگوں سے پردہ نہیں ہے اس کے سوا سارے مردوں سے جو نامحرم کہے جائیں گے ان سے عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس کو ذکر کیا ہے اور خاص عورتوں کے لباس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کے اندر بہت زور دیا ہے استیزان کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے صورت میں بیان فرمایا استیزان یعنی کسی کے یہاں جائے تو اس کی اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہو اس کے تفصیلی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے غرض یہ کہ وہ ساری تعلیمات اور ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائی ہے جس سے معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے جس سے معاشرے کے اندر حیا اور شرم آتی ہے اور معاشرے سے بے حیائی اور یعنی فحاشی یہ معاشرے سے ختم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ساری تعلیمات اور ہدایات اس صورت کے اندر ذکر فرمائی ہے اور جیسے میں نے عرض کیا خاص زور عورتوں کے پردے پر اور عورتوں کے لباس پر اس صورت کے اندر دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لباس کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں اس صورت کے اندر ذکر کی عورت اپنے کون سے اعضا کو کھلے رکھ سکتی ہے کون سے اعضا کو کھلے نہیں رکھ سکتی یہ ساری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کی ہے عورت کے پورے بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سطر قرار دیا ہے عورت کا پورا بدن سطر ہے سوائے تین آزا کے چہرہ دونوں ہتھیلیاں گھٹوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک ان تین کو چھوڑ کر کے پورا بدن عورت کا سطر ہے ہر ایک سے چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے مرد کا جو حصہ ہے سطر کا وہ تو ناف کے نیچے سے لے کر گٹنے کے نیچے تک اتنے حصے کو چھپانا فرض ہے لیکن عورت کے لیے پورے بدن کو چھپانا فرض ہے سوائے چہرہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ ہر عضو کو کسی کے سامنے کھل نہیں سکتی جن کا جو جن کی ضرورت ہے اور اسی کی ضرورت پڑتی ہے چہرے کی دیکھنے وغیرہ کے لیے ہاتھ اور پاؤں کی بس انہوں ان کو کھلا رکھ سکتی ہے اور کسی کو کھلا نہیں رکھ سکتی